ساتویں دلیل قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کفر و شرک کی طاقت کے مقابلے میں جب بھی بھیجا اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا اور حق و باطل کی کشمکش کے ہر نازک موڑ پر تسلی دے کر ان کے حوصلوں کو برقرار رکھا اور انہیں دشمن حق طاقت کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور اس راہ میں ہر مصیبت جھیل جانے کا حکم دیا ہے مشکلات میں صبر اور غلب حق کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ ان پر فرض تھا اور وعد الہی کی جو آیتیں ہیں ان کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کیا جائے اس سلسلے کی جو آیتیں ہیں انہیں ہم چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک وہ آیتیں جن میں عمومی طور پر تمام رسولوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے نمبر دو وہ آیتیں جن میں خصوصی طور پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے نمبر تین وہ آیتیں جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے نمبر چار وہ آیتیں جن میں امت مسلمہ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے ہم طوالت سے بچنے کے لیے ان چار قسم کی آیتوں میں سے صرف ایک ایک آیت یہاں پیش کریں گے نمبر ایک وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورة صافات آیت نمبر 171 تا آیت نمبر 173 اور اپنے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے بلا شبہ وہی وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور بلا شبہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا ان آیتوں میں جس زور اور تاکید کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا گیا اور غلبے کی بشارت سنائی گئی ہے اس سے عربی جاننے والے واقف ہے ان آیتوں سے کئی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں الف تمام رسولوں سے یہ اللہ کا غیر متبدل وعدہ اور اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ باطل پرست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا با رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے دا حق کی حیثیت ایسے واعظوں کی نہیں جن کا کام وعظ کہنے پر ختم ہو جاتا ہو بلکہ ان کی حیثیت فرما روائے کائنات کے لشکر کی ہوتی ہے جو اس کے باغیوں کے خلاف صف آرا ہوتا ہے اور یہ صف آرائی دین حق کو دین باطل پر غالب کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا جیم رسول جس دین اور جس پیغام پر معمور ہوتے ہیں اس کی حیثیت کسی ایسی تبلیغ بشارت سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جسے رد کر دینے کے بعد اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے بلکہ ایک ایسے فرمان شاہی کی ہوتی ہے جس کے انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور چیلنج سمجھتا ہے دال باغی لشکر کے مقابلے میں آخرکار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب کامیاب اور فاتح ہوتی ہے نمبر دو خصوصی طور پر حضرت موسا ہارون علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اسے القصص کی ابتدائی آیتوں میں پڑھنا چاہیے ہم یہاں چند آیتوں کا صرف ترجمہ نقل کرتے ہیں فرعون ملک مصر میں بڑھ چڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے اس قدر کمزور سمجھ رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ رکھتا بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اس ملک میں کمزور سمجھ لیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں سردار و پیشوا بنائیں اور انہیں سلطنت کا وارث بنا دیں اور زمین میں ان کے اقتدار کو جما دیں اور فراؤن و حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کی طرف سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کے سامنے لے آئیں القصص آیت نمبر چار تا چھے بنی اسرائیل پر احسان کرنا انہیں امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز کرنا انہیں حکومت و سلطنت کا وارث بنانا زمین میں ان کے اقتدار کو جمع دینا اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا یہ تھا وہ ارادہ جو سلطان کائنات نے کیا اللہ کا یہ ارادہ کس طرح ظہور میں آیا اس کی مفصل رودات آگے کی آیتوں اور قرآن کی دوسری صورتوں میں بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت و حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت و نبوت عطا کر کے انہیں اس مشن کی تکمیل پر معمور فرمایا گیا اور انہی کے ہاتھوں ارادے الہی ظہور میں آیا فرعون کی و زور آور حکومت کے مقابلے میں دونوں کو بھیجتے وقت جو سریح وعدہ فرمایا گیا اور جو خوشخبری سنائی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں قال سنشد بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون سورة القصص آیت نمبر 35 فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ فرعون کے لوگ تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے قرآن کی ان سراحتوں کو پڑھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام باطل کو مغلوب کر کے حق کو غالب کرنے کے مشن پر معمور نہ تھے اور کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کے منصب سے حکومت و سلطنت کا تعلق محض ضمنی اور جزوی ہوتا ہے ان آیتوں سے زیادہ واضح اور کس سریح کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد بعثت میں غلبہ حق اور حکومت و اقتدار کا حصول بھی داخل رہا ہے کیونکہ حکومت کے بغیر دین حق کی کامل پیروی ممکن ہی نہیں ہے نمبر تین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں یہ پرجلال شاہی اعلان سنا دیا گیا تھا الجمع ویولون الدبر سورة القمر آیت نمبر پینتالیس ان قریب ان کا جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اس آیت نے ابتدائی میں مخاطبین قرآن پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے نہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی واقع رہی تھی اور نہ مشرقین غلط فہمی میں مبتلا رہتے تھے اس آیت نے پکار کر کہہ دیا تھا کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد بھی سیف تلوار سے جہاد کا مرحلہ آ کر رہے گا اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا نمبر چار امت مسلمہ سے قیامت تک کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سورة المحمد آیت نمبر سات اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بندوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے بلند کسی اور درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس آیت نے وعدہ الہی کی نوعیت کو بالکل واضح کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کی شرط پر یا نصرت دین کے فرض کی انجام دہی کے سلے میں اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے سورہ محمد کی اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ کے دین کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اسے باطل ادیان پر غالب کرنے میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کیا جائے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی کوئی چیز بچا کر نہ رکھی جائے اگر مسلمانوں نے یہ ڈیوٹی انجام دی تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں ثابت قدمی عطا کر کے ان کے قدموں کو لگزش سے بچائے گا یہی بات دوسرے اسلوب میں یوں کہی گئی ہے سورہ عمران آیت نمبر اور پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو غلبہ اور سربرندی تمہارے ہی لیے ہے تمہیں عارضی شکست سے پست ہمت نہ ہونا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوتاہی کیا تھی جس کی وجہ سے شکست ہوئی کوتاہیوں کو دور کر کے اگر تم نے سچے اور پکے ایمان کا ثبوت دیا تو تم ہی غالب رہو گے جیسا کہ اوپر کہا گیا وعدے الہی کی ان آیتوں نے پوری طرح یہ بات واضح کر دی ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور اس راہ میں ایثار و قربانی فرض ہے ورنہ اللہ کی مدد کے لیے یہ شرط ہرگز نہ لگائی جاتی